وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر شرٹ ہے یا ٹی شرٹ ہے اور اس کی آستین ہاف ہی ہے اتنی ہی ہے تو ایسی صورت میں تو نماز ہو جائے گی لیکن اگر فل آستین ہے اور پھر اس کو نیچے سے ایک دو فولڈ کر لیا تو پھر اب نماز مکرو تحریمی ہوگی اور نماز نہیں ہوگی ایسی نماز کا اعادہ کرنا یعنی لوٹانا واجب ہوگا لیکن اگر آستین ہاف ہی ہے شرٹ کی یا ٹی شرٹ کی اور پھر اس میں نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی